حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قریش کی شاخ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بتایا کہ اس یعنی فاطمہ کو استحاضے کا خون آتا ہے وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک رق کا خون ہے جب حیض کا خون آنے لگے تو نماز چھوڑ دو اور جب ختم ہو جائے تو اپنے جسم سے خون دھو لو اور نہا کر نماز پڑھ لیا کرو سنن نسائی حدیث نمبر تین سو پچاس